کا مقصد نہ تو کوئی لمبا چوڑا بیان ہے نہ کوئی تقریر ہے اصل مقصد ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو صاف کریں اور اخیر میں اللہ کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کی معافی کروائے اور یہ اب محرم مہینہ جس کا یوں سمجھو کہ آخری آخری اب معلوم نہیں آئندہ محرم کسے ملے گا یا نہیں ملے گا ہم نے کسی کو نہیں مانو کہ آئندہ محرم ملے نہ ملے آج صبح کی بات بتا ہوں آج صبح میں جب میں نے اپنے موبائل کو آن کیا تو اس پر میسج تھا ہمارے نور بھائی جو بیٹھے ہیں ان کے سگے ماموں حاجی ہاں یاقوب بانگی آج میرے موبائل پر میسج تھا جیسے صبح میں میں اٹھا میں نے اپنا موبائل آن کیا تو اس پر میسج تھا کہ ریونین میں ہمارے نور بھائی کے جو سگے ماموں ہیں حاجی ہاں یاقور بانگی ان کا انتقال ہو گیا آج تو تقریباً ایک ہفتہ پہلے یہ دار العلوم فلاح دار جو سرکیسر مدرسہ ہے بہت اونچا مدرسہ ہے وہاں کے جو مختلف ہیں حضرت مولانا خلیل راوت صاحب ان کے والد بھی ایک ہفتہ پہلے ان کی خبر آئی حاجی موسا راوت مرحوم وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس دن بھی جب میرے موبائل پر یہ میسج تھا اور آج تو اتنے کے ساتھ میں ہمارے نور بھائی کے ماموں کے انتقال کا جو میسج تھا تھوڑی دیر کے لیے ہم سب کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آج ہم کسی اور کا میسج پڑھتے ہیں کل میرا اور آپ کا ہی میسج پاس ہونے والا ہے مگر یہ بھی خبر آئی گی کہ قاضی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے اب فلاح صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ سب کی عمر میں برکت دے لیکن مرنا تو ہے میرے پیار سچ کہو میرے بھائی سب کو بننا ہی ماننا ہاں۔ سب سے اونچی ہستی دنیا میں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ہمارے آپ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ ابھی کا جو ناک پڑ رہے تھے شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے الفاظ تھوڑے مشکل تھے بہت سمجھ میں نہ آیا لیکن وہ ناک کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کی ہر ادا پر ہم فدا ہو جائے تو بھی نبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن میرے دوستوں ایک مطلب ہمارے آج آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور اس وقت اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے جو آج بھی تیئیسویں پارے کی آخری دو آیت ہے آپ ابھی پڑھنا چاہیے تیئیسویں پارے کی جو ماشاء اللہ حافظ ہے وہ سب کو جانتے تیئیسویں پارے کی آخری دو آیت اگر آپ پڑھیں نہ بدن کا بال بال خراب ہو جائے اللہ کیا فرماتے تیئیسویں پارے کی آخری دو آیت میں اللہ فرماتے إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم محمد رسول اللہ یہی جمعہ کی رات تھی یہی جمعہ کی رات جیسے آج کی رات ہے ہمارے نبی رو رہے ہیں کہ اللہ اللہ بہت ستاتے اللہ یہ لوگ کبھی مجھے جادوگر کہتے ہیں اللہ یہ کبھی مجھے مجنون کہتے ہیں اللہ یہ کبھی مجھے کاہین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فوراً آئے تھے قریبہ اتاری میرے ماں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ایک دن آئے گا تم بھی میرے پاس آؤ گے یہ سارے شرارت کرنے والے یہ بھی میرے پاس آئیں گے اور جب میرے جاؤ گے تو قیامت کے میدان میں میں ہی تو فیصلہ کرنے والا ہوں تو میرے دوستوں جب ہمارے نبی سے فرمایا ان کہ تمہیں بھی دنیا چھوڑ کے ہمارے پاس آنا ہے تو ہم کہتے میرے خیال ہو اس لیے ایک بات یاد رکھے جب بھی کسی کے انتقال کی خبر آئے ہم تو دعا کرتے ہیں وہ مرغو مہاجی موسا سالا کے لیے بھی دعا کرتے ہمارے نور بھائی کے ماموں مرغو مہاجی یا وہ بانگی کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں بلکہ تمام مرحومی مرحوما کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کروٹ کروٹ مقصد فرمائے لیکن مند وہ ہوتا ہے جو کسی کے موت کی خبر پر روئے اس لیے روئے کہ جانے والا تو چلا گیا اس نے تو اپنے نام عمل خدا کے سامنے رکھ دیے اس کو تو کلمہ مل گیا اس کو تو محرم کا مبارک مہینہ مل گیا اور اس پر ہے کہ اللہ میری کس گلی میں شام ہونے والا ہے میرے سے مرنے والا اب ارے نے سنا نور بھائی ماموں کے بارے میں سنا محرم مہینہ ملا ارے وہ مہینہ ملا جو مہینہ نبی کے نواسے کو نصیب ہوا ارے وہ محرم والا مہینہ ملا جس میں اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا وہ محرم مہینہ ملا جس میں حضرت نو کی کشتی کنارے لگ گئی وہ محرم مہینہ ملا جس میں حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی وہ محرم مہینہ ملا جس میں حضرت داؤد کی توبہ قبول ہو گئی وہ محرم جس میں ہمارے نبی کو مقام محمود نصیب ہو گیا وہ محرم مہینہ ملا جس میں حضرت ابراہیم کو آگ سے خلاصی ملی وہ محرم مہینہ ملا جس میں حضرت یوسف کنویں سے باہر آ گئے وہ محرم مہینہ ملا جس میں حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اسی محرم مہینے میں نبی کے نواز سے شہید ہوتے ہیں یہ مہینہ کتنا محترم ہوگا جس میں اللہ اپنے پیارے بندوں کو بلاتا ہوگا تو جانے والا تو چلا گیا رونا اس پر ہے کہ میں اور آپ کس گلی میں مریں گے کہاں مریں گے اور سوال یہ ہے کہ موت کے وقت میرے کو اور آپ کو کلمہ ملے گا یا گنا کی وجہ سے خدا چھین لے گا میرے دوستو اللہ نے ہم کو بہت اونچا مقام دیا ہے اور قدر نہیں آئے قدر نہیں آئے میرے دوستو آپ کو ایک حدیث بتاؤ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ان شاء اللہ سے اکثر مقصد تو ذکر کے کرے جماؤ یہ حدیث بہت مشہور ہے لیکن میں پوری حدیث مکمل آپ کو بتاؤں حضرت جابر کون سے صحابی ساتھ میں بولو ساتھ میں بولو جلدی بولو کون سے صحابی حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اللہ کے رسول پاک شاسن بیٹھے میدان ہے میدان حضرت جابر آئے اللہ کے رسول پاک شاسن نے چہرہ دیکھا کہا جابر کیا ہوا کچھ ٹینشن کوئی پریشانی حضرت جابر نے کہا آتیش نہ کرتی یا رسول اللہ اللہ کے رسول کل سے لے کر آج تک یہ وادی میں ہم پڑے ہیں ہم کو پانی کا ایک نہیں ہم کو پانی کا کچرا نہیں ملا اللہ کے رسول تیمم کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے اور ہم کو پانی نہ ملا تو اللہ کے رسول پاک ساتھ نے فرمایا تیمم کرو اور تیمم کر کے نماز پڑھو اگر جاتی نے فرمایا ہاں نماز تو تیمم کر کے پڑھیں گے لیکن اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتا ہمارے جتنے دوست احباب ہے اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اب پانی نہ ملے گا تو ہو سکتا آج کی رات ہونے سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو جائے ہمیں جابی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیسا اچھا ایسے میدان میں پانی نہیں ہے اللہ کے رسول پاک صاحب کرم نے میرے پیارے دوستو سب کو معلوم ہے اور اللہ کی قسم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں ایک تفسیر کے مطابق ہمارے نبی نے ایک بڑا برتن منگایا اور ایک تفسیر کے مطابق برتن نہیں منگوایا آپ نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھا اب یا تو آپ نے اپنی انگلی مبارک زمین پر رکھی یا تو آپ نے اپنی انگلی مبارک برتن میں رکھی لیکن اگر جابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پروت کی قسم نبی نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رکھا اللہ کی قسم ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا اور جب انگلی سے پانی مبارک نکلے تو کے نام تو بڑی جماعت تھی حضرت جابر سے پوچھا آپ کتنے تھے حضرت جابر فرماتے اللہ کی قسم ہم چودہ سو تھے لاکھ بھی ہوتے تو آج یہ پانی ہم سب کے لیے کافی ہو جاتا وہ صاحب ارے وضو کر رہے ہیں کوئی پانی کو بھر رہا کوئی اپنے مشکل میں بھر رہا ہے ارے کوئی پانی کو ڈول میں بھر رہا کوئی پانی کو پی رہا ہے کوئی پانی کو جمع کر رہا اور سب پانی لیے جا رہے اور بڑا دھکن دھکی ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دوسرے کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ نبی کا مبارک ہاتھ ہے جب تک زمین پر رہے گا خدا کے حکم سے پانی کا فوارا بہتر رہے گا تو خیر میرے دوستوں پانی کا فوارا آیا سب کو اور کسی آدمی کے ایک ہزار چار سو تو تھے اور جابر کہتے ہیں ایسا پانی تھا کہ ہمارے نبی نے ہاتھ مبارک اٹھایا تب جا کر وہ پانی بند ہوا ورنہ آج کتنے بھی آتے آج نبی کی صحبت کی برکت سے اللہ سب کو سیراب کر دیتا لیکن میرے دوستوں جب پانی سب کو مل گیا سارے لوگوں نے وضو بھی کر لیا نماز بھی ادا ہو گئی اس کے بعد اللہ کے رسول نے سب کو جمع کیا دیکھا کہ سارے صحابہ بڑے خوش ہیں اس لیے سب کو پانی ملا اور آپ خود قسم کھا کر سوچے نا وہ پانی کتنا مبارک ہوگا جو نبی کے مبارک ہاتھوں سے نکلا ہوگا زمزم پانی کے لیے ہم لوگ تڑپتے ہیں بے تڑپتے نہیں تڑپتے وہ یہ حج کے لیے آتا ہے بھائی زمزم پانی لایا نہیں کیوں زمزم پانی کے واسطے ہم کیوں تڑپتے اس لیے زمزم پانی وہ پانی ہے جو حضرت اسماعیل کے سب کے ہمیں ملا حضرت ابراہیم کے سب کے ملا حضرت حاضرہ آلے حضرات و سلاف کے کے ملا جو پانی زمزم ابراہیم سے وابستہ ہو گیا حاضرہ سے وابستہ ہو گیا اسماعیل اس پانی کی تعریف کی ہمارے نبی نے فرمایا ماں او زمزم نیما چی بنا ہمارے نبی نے فرمایا زمزم کا پانی پینے سے پہلے کوئی بھی دعا مانگ لینا پانی کے پیٹ میں جانے میں دیر ہوگی مگر آسمان کے مگر دعا کے آسمان پر جانے میں دیر نہیں ہوگی تو زمزم کا پانی جب اتنا پیارا ہے جبکہ نسبت لگی ہے حضرت ابراہیم کی نسبت لگی ہے حضرت حاضرہ کی نسبت لگی ہے حضرت اسماعیل کی کہو نسبت لگی ہے مکہ مکہ وہ پانی کتنا پیارا ہوگا جو ہمارے آقا کے ڈائریکٹ مبارک ہاتھوں سے رہا ہوگا لیکن چودہ سو صحابہ نے اب وہ مدعے پر آنا چودہ سو صحابہ نے پانی پی لیا ڈول میں بھر لیا مچھی میں بھر لیا پانی سب کے پاس موجود ہے اللہ کے رسول نے اس وقت آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا یہ جو تم نے میرے ہاتھوں سے نکلا ہوا پانی دیکھا اس سے عظمت معلوم ہوتی ہے صحابہ نے کا بے شک آج تک ہم نے نلوں میں پانی دیکھا ہوگا دریاؤں میں دیکھا ہوگا تالاب میں دیکھا ہوگا سمندر میں دیکھا ہوگا کسی کی انگلی سے نکلتا ہوا پانی تو نہیں دیکھا ہوگا صاحب آنے کا بے شک اس سے آپ کی عظمت معلوم ہوتی ہے ہمارے نبی نے فرمایا میری انگلی مبارک سے پانی نکلا اس کی عظمت آپ کو معلوم ہوئی اے صاحبہ بتاؤ اس سے زیادہ عظمت والا کون میری انگلی مبارک سے پانی نکلے یہ عظمت ہے یہ نبی کا معجزہ ہے مگر اس سے بڑھ کر عظمت والا کون کرام خاموش ہمیں کیا معلوم اس سے بڑا عظمت والا کون ہوگا ایک صاحب ہی کھڑے ہوئے اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے دنیا میں سب سے عظمت والے تو فرشتے تھے بھائی سب سے عظمت والے لوگ فرشتے اس سے کہ موسوم ہے ان کا کوئی گناہ ہی نہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرما ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان فرشتے عظمت والے نہیں اس لیے کہ جب اللہ نے ان میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھی اور گناہ نہ کرے تو کون سے تعجب کی بات ہے بھائی فرشتوں میں کہاں کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے کہ بھائی یہ میل ہے فیمیل ہے ایسا ہے فرشتوں میں نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے نہ کوئی بچے ہے نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی کاروبار ہے نہ مال ہے ارے اللہ نے ان میں گنا کی طاقت ہی نہ رکھی اور وہ گنا نہ کرے تو کون سے تعصب کی بات ہے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی فرشتے اس سے عظمت والے نہیں بتاؤ کون عظمت والے ہوں گے ایک ہی کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول عظمت والے تو ہم ہی لگتے ہیں اور صحابی نے صحیح کہا عظمت والے تو ہم ہی لگتے ہم سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہوگا آپ کھولتے ہیں تو محمد کا لیلا نصیب ہوتا ہے صبح ہوتی ہے تو آپ کا چہرے انور دیکھنے کا موقع ملتا رات سونے سے پہلے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہم سے زیادہ عظمت والے کون ہوں گے ہمارے نبی نے برما ازدا کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان تم بھی وہ عظمت والے نہیں اس لیے کہ تمہارا ایمان تو وہ ایمان ہے جو دیکھنے والا ایمان ہے تم نے پھر نبی کو دیکھا نبی کے موجیزے کو دیکھا نبی کے انگلی سے پانی نکلا وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی نے اشارے کیے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی نے اشارہ کیا اور سورج واپس آ گیا یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تمہارا ایمان تو دیکھنے والا ہے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم عظمت والے تو وہ ہے عظمت والے وہ ہے جو میرے پاس دنیا میں آئیں گے مجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی مجھ پر ایمان قبول کیے ہو آج ہم کو سب سے زیادہ عظمت والا بتایا عظمت والا اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا اور ہمیں وہ رہنا ہے کون سی عظمت ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سی چیز میں خیال رکھا میرے پیاروں ہمارے نبی نے دو حق بتائے ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق بولے اللہ کا حق ادا کرنا اور نمبر دو بندوں کا حق ادا کرنا ہم نے کون سا اللہ کا حق ادا کیا ارے میرے پیارو ایک بات بتاؤ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھے نا پڑھے نا پھر بھی یہ نہیں سمجھنا میں نے بہت بڑا کام کیا صحیح نہیں ہم سال بھر کی سرکار دے پھر بھی یہ مت سمجھنا میں نے کام کیا اللہ قرآن مجید میں فرما کر اللہ کہتے کبھی بہت عبادت کر کے یہ مت سمجھنا کہ میں بہت بڑا عبادت والا ہو گیا اللہ کہتے ہیں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے گا ہو سکتا ساری عبادتوں کو برباد کر دوں گا میرے دوستو اس لیے اللہ کا حق ادا کیسے ہوگا کہ سب کرنے کے بعد بھی کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ارے بات سمجھنا نہیں آج آدمی جب پڑتا ہم میں بات ہو کی نماز کی پابندی کرتا میرے دوستو صرف اللہ کا حق ادا نہیں کرنا بندوں کا بھی تو حق ادا کرنا ہے ارے بھائی آپ کسی کو گالی دے آپ کسی کا حرام کھائے آپ کسی کی زمین دبا دے آپ کسی آپ کسی کا دل دکھائے آپ بغیر وجہ کسی کو مارے اور کی نماز پڑھے آپ پڑھے اللہ قبول کرے گا آپ کو ایک بات بتاؤں حضرت داؤد سے نا داؤد یہ محرم کی بات اس لیے بتا رہا ہوں نام سنا آپ نے کون حضرت حضرت داؤد علی صلاح اسلام نے ٹائم ٹیبل بنایا تھا ہمارے گھر پہ بھی ٹائم ٹیبل ہے نا بھائی جلندر اگر داؤد علیہ السلام کو نے ٹائم ٹیبل بنایا تھا اور اپنے اپنے گھر میں جو ایک کمرہ تھا عبادت کا کمرہ وہاں اگر داؤد علیہ السلام کو نے وہ ٹائم ٹیبل لٹکایا اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا چوبیس گھنٹے یہ کمرے میں کوئی نہ کوئی عبادت کرے گا یہ حضرت داؤد کرتے ہیں کوئی کوئی نہ یعنی ایسا تو ہو ہی نہیں کہ یہ کمرے میں کوئی عبادت نہ کرے حضرت داؤد نے اپنا ٹائم لکھا کہ یہ ٹائم سے لے کر اتنے وقت تک حضرت داؤد خود عبادت کریں گے پھر اس کے بعد ان کا بیٹا عبادت کرے گا پھر اس کے بعد ان کا دوسرا بیٹا عبادت کرے گا پھر اس کے بعد ان کی بیٹی عبادت کرے گی پھر ان کی بیوی عبادت کرے گی پھر ان کے گھر میں کام کرنے والے عبادت کریں گے حضرت داؤد نے ایسا ٹائم ٹیبل بنایا کہ میرے گھر کا یہ کمرہ ایسا ہے کہ چوبیس گھنٹے کوئی نہ کوئی عبادت ہوگا یہ عبادت کا معاملہ چلتا رہا چلتے چلتے چالیس سال پورے ہو گئے یعنی آپ اندازہ لگا وہ کمرہ کتنا مبارک ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام السلام کا جس کمرے میں چالیس سال میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ کسی نے عبادت ہاں لیکن ایک دن کیا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام اسلام مانگ رہے ہیں اللہ یہ کمرہ بہت مبارک ہے اللہ تجھے معلوم ہے یہ کمرہ بہت مبارک ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے صرف اتنا نکلا اللہ چالیس سال ہو گئے گزارا کہ اس کمرے میں تیری عبادت نہ ہوئی ہو چالیس سال تک اس کمرے میں تیری عبادت ہوئی بس یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آتا بولے یہ جملہ اللہ کو پسند حالانکہ اس میں کوئی غلطی تھی ارے بولو نا کوئی غلط تھا ارے کوئی غلط فارمولا تھا جو تھا وہ صحیح تھا کہ چالیس سال سے یہ کمرے میں سب عبادت لیکن اللہ کو یہ اللہ پسند نہیں آئی دوسرے دن جو حضرت داؤد کا ٹائم تھا عبادت کرنے کا جیسے حضرت داؤد عبادت کرنے کے لیے بیٹھے جیسے حضرت داؤد عبادت کرنے کے لیے بیٹھے آج یہ چھت جو تھی نا چھت وہ ہلنے لگی وہ جو کمرے میں بیٹھے اب آپ بتا رہے بھائی کرتا ہوں چھت ہی لے تو ابھی دیکھو آپ لوگ کتنے کٹوے سے سن رہے نا میری بات اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ابھی باہر آواز آئے آگ لگی آگ لگی کیا کرو گے آپ لوگ ارے بولو نا کیا کریں گے یہاں بیٹھیں گے اور کوئی بولے گا جو کہانی کو تو نہیں کر بیٹھتا وہ کرنے اس کو بھائی صحیح ہے ابھی اپنی اب حضرت علاسلام چالیس سال سے وہ کمرہ جس کمرے میں ایک سیکنڈ بھی خدا کی یاد سے غفلت نہ ہوئی حضرت داؤد علی سلاحت والسلام اس کمرے میں بیٹھے اور چھت چیلنے لگی چھت چھیلنے لگے تو حضرت داؤد علی سلاسلام ڈسٹرب ہوئے تھوڑی دیر کے لیے عبادت کو روکا اور روکنے کے بعد بھائی کون ہے ارے بھائی کون ہے اس نے میں نے چھٹ پھٹی بھاگ سے چھت پھٹی اور دو انسان سیدھے اندر یعنی سیدھے چھت سے جی، اب حضرت داؤد علیہ السلام کو اسلام اٹھ گئے عبادت رک گئی ان میں تم کون ہو ارے آنا تھا تو دروازے سے آتے تم اتنے لمبے چوڑے چھت کو توڑ دیا اور چھت توڑ کے میرے کمرے میں آئے تم ہو کون اب دونوں نے کہا داؤد دھیرج رکھو ہم تو فرشتے ہیں ہم دو فرشتے اور ایک معاملہ لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں بس وہ کیس لے کر آئے اور حضرت داؤد تو بادشاہ تھے وہ کیس کو سلجھانے میں ارے وہ کیس کو سلجھانے میں گھنٹے گزر گئے اس کو قرآن کریم نے بھی کہا پارا نمبر تیئیس بولو بولے پارا نمبر نے کیا فرمایا اور دو فرشتے اندر آ گئے اور اگر داؤد گھبرا گئے ارے آتے تو کوئی دروازے سے آتا کو دونوں نے کہا ہم کو فرشتے اللہ نے بھیجا ہے اور ایک بہت بڑا کیس آیا ہے وہ کیس کو ہمیں حل کرنا بہت بڑا پرابلم آیا ہے آپ بادشاہ ہو آپ کو یہ پرابلم کو سالو کرنا ہے دو چار گھنٹے نکل گئے دو چار گھنٹے نکل گئے فرشتے واپس چلے گئے جیسے چلے گئے حضرت داؤد عبادت کرنے بیٹھے اللہ کی آواز آئی وہ چالیس سال جس میں ایک منٹ بھی مجھ سے غافل نہ ہوئے ابھی کیا ہوا ابھی کیا ہوا مجھے بھول گئے نا دو آگے ان کو دیکھنے لگے جو کیس تمہارے سامنے آیا اسے دیکھنے لگے تو داؤد کل رات تم نے یہ کہا تھا کہ اللہ میں ایک منٹ بھی تمہاری یاد میں داخل نہ ہوا تو ابھی چار چار گھنٹے داخل ہو گئے اس کا کون جواب دے گا حضرت داؤد سمجھ گئے سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے ارے سمجھ گئے نا کیا آدمی کتنا بھی بولے میں لمبی عبادت کرتا لیکن قبول تو کون کرتا اللہ نے کیا محرم معلوم اللہ نے فرمایا داؤد اب نکل جاؤ کمرے سے جاؤ جاؤ اب تو توبہ کرتے رہو جب مجھے معاف کرنا ہوگا تب معاف کرو گا جاؤ چلے جاؤ اب اب عبادت کی ضرورت نہیں میں قبول نہیں کروں گا جاؤ حضرت داؤد علیہ تو سم جنگلوں میں چلے اور میرے دوستوں معلوم نہیں ایک حدیث سے پاک میں لکھا دو مہینہ ایک حدیث سے پاک میں لکھا تین مہینہ ایسا ہے کہ حضرت داؤد نے آسمان کی طرف بھی شرم کے بارے نظر نہیں اٹھائی تین مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی داؤد ہم نے معاف کر دیا صرف معاف نہیں داؤد تمہیں جنتی بھی بنا دیا تمہارا رونا بہت پسند آیا اللہ نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا داؤد یہ تین مہینہ تمہارا رونا ہمیں پسند آیا ہم نے تمہیں بولو بولو ہم نے تمہیں اور جنت بھی خود نما آپ تمہارا ٹھکانا بھی بہت اچھا یعنی ہم نے جنت کا فیصلہ کیا حضرت داؤد بڑے خوش ہوئے اللہ نے کہا داؤد گھر جانے سے پہلے وہ پہاڑ پہ جاؤ بھائی معافی ہو گئی بولو معافی لیکن اللہ نے کہا معاف جنت بھی لیکن وہ گھر جانے سے پہلے ذرا پہاڑ پہ جاؤ اب اس زمانے میں بہت آسان تھا داؤد علی سے ہم پہاڑ پہ گئے پہاڑ پہ گئے تو دیکھا بہت بڑی چٹان ہے کا چٹان ہٹاؤ حضرت داؤد کو انہوں نے چٹان کو ہٹایا چٹان کو ہٹایا تو کہا دیکھو اندر دیکھو وہ پہاڑ کے اندر دیکھو چٹان ہٹائے گا اندر دیکھو حضرت داؤد علیہ صلاح السلام نے ایک مینڈر کو دیکھا کس کو دیکھا ایک مینڈر کو دیکھا جو اس چٹان میں پہاڑ کے گھار میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نے فرمایا داؤد دیکھا چار سو سال پورے ہو گئے اس نے کبھی اللہ کہنا چھوڑا نہیں کتنے سال تم نے چالیس سال کی عبادت کو کہا تھا اللہ بہت لمبی عبادت ہو گئی یہ چار سو سال سے یہ مہندک مجھے پکارتا ہے تو اللہ نے فرمایا میں تو اپنا نام لینا چاہوں تو مہندکوں سے بھی بلوا سکتا ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں میں کسی کا موقع نظر نہیں تو میرے پیارے دوستوں آج اللہ کا حق ہمیں جو ادا کرنا ہے اور ساتھ میں کس کا حق ادا کرنا بندوں کا بولو کس کا حق ادا کرنا بندوں کا تو ہم لوگ اس میں جمع ہوئے یہاں پہ ہم اللہ کا ذکر کریں لیکن ذکر کرنے سے پہلے ہم اس بات پر آ جائیں اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے اللہ کا کتنا حق ادا کیا ہم نے بندوں کا کتنا حق ادا کیا میرے دوستوں آج کتنوں کے قرضے باقی ہیں نہیں چکا تھا قرضہ نہیں دیتا ہے پیسہ ہے نہیں دیتا ارے پوچھو میں کیوں نہیں دیتا تو اس کے پاس کیا کمی ہے ارے اس کے پاس نہیں کمی مگر تیرے پر جو ذمہ داری ہے وہ کون ادا کرے گا آج ہمارے گھر میں ٹی وی چلے ہمارے گھر میں لیپ ٹاپ آئے ہمارے گھر میں انٹرنیٹ کی لائن آئے ہمارے گھر میں کمپیوٹر آئے ہمارے گھر کے بڑے بڑے لائٹ بل ادا ہوئے ہمارے گھر میں ایئر کنڈیشن ادا ہوئے مگر میرے دوستوں قرضہ چکانا ہے وہ نہیں سکے تو سچ بتاؤ میرے دوستوں قرضے ہزاروں کے باقی ہے ہزاروں کی زمینوں کو دبا کے بیٹھا ہے ہزاروں کو گالیاں دے کر بیٹھا ہے ہزاروں کو ہزاروں کی بدلوائیں لے کر بیٹھا ہے آٹھ وقت کی نماز اور تحجد پڑے تو کس کام کا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو ایک بہت عجیب واقعہ سنو سنو پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ ایک بہت بڑے عربی عالم ہم نے جیسے وہ ہمارے خواجہ معین الدین چشتی کا نام سنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام سنا ایک بہت بڑے عرب کے ولی جن کا نام ہے شیخ محی الدین ابن عربی کیا نام ہے شیخ محی الدین ابن ان کو ابن عربی کہتے ہیں یعنی عربی زبان کا بیٹا اس لیے کہ جب وہ عربی زبان بولتے تھے اللہ نے ایسی زبان میں ان کو طاقت دی تھی ایسی فصاحت ایسی بلاغت ایسی طلاقت اور ایسی صلاحت اللہ نے دی تھی کہ جب وہ بیان کرتے تھے تو بڑے بڑے لوگ رو رو کے چلاتے اور چیختے تھے اس لیے لوگ ان کو کہتے تھے ابن عربی وہ حج میں جاتے ماشاء اللہ بہت سارے لوگ حج میں گئے ہم تو دعا کرتے اللہ سب کے حج کو قبول مرنا ہے لیکن ایک بات بتاؤں شیخ محی الدین کہاں جا رہے تھے بولے تو کہاں جا رہے ہیں نکلے کافلے کے ساتھ نکلے بسرا سے کہاں سے بسرا جس کو بسرا بھی کہا جاتا بسرا سے نکلے اور پورے قافلے کے ساتھ نکلے اب جیسا تھوڑا بہت چلے ہوں گے سامنے ان کو ایک کچرے کا ڈبا دکھا بھائی کچرے کا ڈبا دیتا رہتا ہے اس زمانے میں لمبا چوڑا کچرے کا ڈبا دکھا اور دیکھا کہ وہاں کوئی بری عورت ہے جو کچرے کے ڈبے کے پاس چکر لگاتی اب ان کو بڑا تعجب ہوا کہ کچرے کے ڈبے کے پاس تو آدمی جلدی جاتا نہیں بھائی کچرا پھینک دیا چلا گیا وہ بری عورت کو کیا ہوا وہ کچرے کے ڈبے کے پاس چکر کیوں لگاتی شیخ محی الدین نام ہے شیخ محی الدین کہتے ابن عربی شیخ محی الدین بھی دھیرے دھیرے گئے دیکھا کہ وہ بری عورت جو ہے نا وہاں ایک مری ہوئی مرغی پڑی ہے اس کو لے کے جا رہی ہے ایک مری ہوئی مرغی پڑی ہوگی کسی نے پھینکا ہوگا وہ مری ہوئی اب جیسے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے جا کر کہا کہ اما اور اما بری تھی جا وہ بری عورت تھی یہ جگہ ہے انہوں نے کہا اما یہ کہاں لے کے جا رہی ہو مری ہوئی مرغی کہاں لے کے جا رہی ہو تو کہا یہ گھر میں کھانا پکانا ہے گھر میں تو شیخ موجود کی جتنے آ رہی تو چونکہ بہت بڑے عالم تھے کہاں ہے موجود کی جتنے آ رہی اور مردہ کھانا تو بری اما نے پیچھے دیکھا اور کہا کہ ہاں بیٹا وہ نہیں پہچانی کہ شیخ محی الدین نے کہا کہ ہاں بیٹا میرے کو بھی معلوم ہے مردہ کھانا حرام ہے لیکن قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب آدمی موت کے کنارے آئے تو مردہ کھا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو بچا سکتا کہا میری تین بیٹی ہے اور چوتھی رات ہے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ بری اما کہتی میری تین بیٹی ہے اس میں سب سے چھوٹی مردہ بھی کھا سکتا ہے شراب بھی پی سکتا ہے ارے سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے ایسی حالت میں جس کو حالت استراب کہتے پرانے کریم نے کہا ممن سوگا کہ مخبر تھا اگر کوئی ایسے حالت استراب میں آئے تو کھا سکتا شیخ مہی الدین نے کہا ماں ایک کام کرو وہ مری ہوئی مرغی مجھے دے دو لیا اور اس کو واپس کچرے کے ڈبے کے پاس رکھ دیا اور کہا اماں میرے پاس جتنا ہے نا میں سب تمہیں دے دیتا کہاں جا رہے تھے سب دے دیا سب دے دیا بری اماں چلی گئی بری اماں چلی گئی یہ واپس آئے کاپنے والوں کے سامنے کیسے گئے کاپلا والوں کو کہا میری طبیعت برابر نہیں ہے میرا جی بڑا بیچا بیچے تو تھے بیچے تو کہا میں بہت بیچے لوں آپ لوگ ہچ کے لے چلے جاؤ آپ لوگ بہت کاپنے والوں نے کہا آپ ہوں گے اتنے بڑے عالم ہوں گے اتنے بڑے رہبر ہوں گے تو ہمارا حج کتنا اچھا ہوگا تو ہم سب باتیں برابر ہیں لیکن آپ چلے جاؤ میں اپنے گھر جاتا یہ کہہ کر اپنے گھر چلے گئے وہ آپ اندازہ لگاؤ جو نبی سے محبت کرنے والا جو مدینہ نہ گیا جو مکہ نہ گیا ایک بری اما کے بھرنے اور اس کے گھر کو بچانے کے لیے واپس اپنے گھر آ گئے حج کی قربانی دی کتابوں میں لکھا جب حج مکمل ہوا سارے لوگ لوگ جب آئے تو کتنے ان کے کے گھر پاس اور آ کر سلام کیا کہا کب تم آئے کہا کہا گیا تھا تم کب حج سے آئے تو شیخ محی الدین کا کہا کہا کیسے جھوٹ بولتے ہو اور مستلفہ میں تو ہماری ملاقات ہوئی تھی کوئی آ کر کہتا کہ میزا میں ہماری ملاقات ہوئی کوئی کہتا کہ جب ہم کنٹری مارتے تھے تب ملاقات ہوئی یہاں تک کہ ان کے انتقال جو ساتھ میں گئے تھے انہوں نے آپ پر کہا جی بات ہے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور اکیلا اکیلے حج کو چلے گئے انہوں نے کہا میں اللہ کی قدم کھا تو میں حج کو نہیں دیا انہوں نے کہا جو قافلہ والے تھے انہوں نے کہا ہم قدم کھا کر کہتے ہیں کہ تم نے حج کیا ہے اس لیے کہ منتظم کو چمٹتے ہوئے تم جب روتے تھے تو ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے تھے ارے کابے کے پردے کو پکڑ کے جب تم رو رہے تھے تو ہم تو پیچھے آمین آمین کہتے تھے اور تم کہتے ہو میں حج میں نہیں گیا اب یہ کہے سب کو کہ سارا بسرا جب سارے بچہ والے کے کیسے گر پڑتے ہو ارے کوئی مینا میں تمہیں دیکھے کوئی مزدلفہ میں تمہیں دیکھے کوئی جمرات میں تمہیں دیکھے کوئی منتظر کے کپڑے پر چمٹ کر روتے ہوئے تمہیں دیکھے اور حضر اسمت کے پاس تمہیں دیکھے اور بچنا والے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھا تمہارا بیان سنا تمہاری دعائیں سنی اور یہ کہتے اللہ کی قسم میں نہیں گیا تھوڑی دیر میں ہاتھی سے بھی یعنی اللہ کی آواز آئی اللہ کی آواز آئی اے تو نے میری امت کی ایک بڑھیا کا خیال کیا میں نے دس میری شکل سے بنائے اور سب کو کے لیے بھیج دیا میں نے دس ہزار فرشتوں کو تیری شکل دے کر تیرا چہرہ دے کر تیری آواز دے کر تیری ادا دے کر میں نے دس ہزار فرشتوں کو بھیجا اب کوئی کسی سے نیلا میں ملتا ہے کوئی مستقفہ میں ملتا ہے کوئی منتظم میں ملتا ہے کوئی حضر عصمت میں ملتا ہے کوئی کابے کی گلیوں میں ملتا ہے اور ایک محدود دس ہزار فرشتوں نے حج کیا وہ سارے حج کا سواب ہم نے تیرے نام آمد میں کی میرے دوستو آج کتنوں کا حق باقی ہے کتنوں کو بتائیں گے کتنوں کو تکلیف پہنچائیں گے میرے دوستو کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ہم بیٹھتے ہو اور قیمت نہ کرتے ہو کرتے نہیں کرتے خدا کا گھر بھی اب تو نہیں بچا ہاں معاف کرنا خدا کا گھر اس کی تو ہم لوگ جو مذاق اڑاتے ارے بھائی دکانوں کا کرایہ ہے نا آج کل سورج کی مارکیٹ ہے دکانوں کا کرایہ چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار دو سو روپیہ پہلے سے چلتا ہے پہلے ہاں، سے چلتا ہے کسی اور کی ہوتی تو تجھے لات مار کے نکالا ہوتا لیکن یاد رکھنا دنیا والا لات مار کے نکالے گا اوپر والے کی جب لات آئے گی تو روٹی روٹی کا محتاج ہو جائے گا اللہ کے گھر کے سب ہے ارے گھر کس کا ہے اللہ کا گھر اللہ کے مسجد کی دکان اس کا وہی کرایہ چار سو پانچ سو روپیہ اور اسی کے بازو میں کسی اور کی دکان تو تو کرایہ دس ہزار روپیہ میرے دوستوں ہر مہینے کا یہ حساب قیامت میں کب تک اللہ کو چکائے گا اس لیے میرے پیاروں اللہ کا بھی حق ادا کرنا اور ساتھ میں بندوں کا بھی حق یہ شریعت ہے شریعت بھائی بات سمجھ میں کے لیے یہ شریعت ہے اللہ یہ شریعت ہم کو سمجھنے کی توفیق کرتا رہا تھا میرے دوستوں ایک بات بتاؤں آج آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ موت کی خبریں جو آ رہی ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں ابھی میرا ایک بھروچ میں ایک جگہ پہ جانا ہوا وہاں بھی پتا چلا کہ آج صبح میں دو شخصوں کا انتقال ہو گیا خیر میرے دوستوں انتقال کی خبر آ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں وہ تو میری بھی آنے والی ہے اور آپ کے لیے آنے والے مرنے والا کہ نہیں مرنے والا مرتا آدمی اللہ جب تک جلائے جلائے ورنہ وہ موت دے تو کوئی روکنے والا لیکن میرے دوستو جو ایمان ملا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دو آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں وہ جو مکے میں دشمن تھا ابو جہل ہاں نا مکے میں دشمن آج میں نے واقعہ پڑھا اور صحیح میں جب واقعہ پڑھو تو تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران ہو جائے وہ جو ابو جہل تھا نا ابو جہل اس کی ایک نان تھی اس کی ایک باندھی تھی جس کا نام تھا کومیا کیا نام تھا ہم تو کہتے ہیں حضرت ہومیا رضی اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں کیا نام تھا ہومیا وہ جب کلمہ پڑتی تھی اور ابو جہل جب سنتا تھا اتنا مارتا اتنا مارتا اتنا مارتا اور وہ ایک ہی بات کہتی تھی ابو جہل سے کہتی تھی میرے آقا جتنی طاقت ہو مان لے مگر یہ کلمہ میری زندگی سے اب جانے والا نہیں ایک دن وہ نماز پڑھ رہی تھی اور اچانک کون ابو جہل تو سیٹ تھا آقا تھا اس نے دیکھا کہ میرے گھر میں میری باندھی میری باندھی میری نماز پڑھتی ہے وہ پیچھے کھڑا رہا اور جیسے نماز ہو گئی نا تو وہ جو جو تھی لوہڑی جو باندھی تھی اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور رونا شروع کر دیا اب اس جال کو اتنا غصہ آیا اتنا غصہ آیا اس کا ایک دودھ پیتا بچہ باہر جولی میں باہر جولی میں تھا ابو جال اندر آیا اور کہا وہ گالیاں دی جی، وہ چھوٹا سا بچہ اللہ کو کہہ رہا ہو چھوٹا سا بچہ اب دیکھنا ابو جال کیا کہتا دیکھ تیرے بچے کو مار ڈالا ختم ہو گیا بچہ مر گیا اسی طرح تجھے بھی مار ڈالوں گا یہ کلمہ چھوڑتی نہیں چھوڑتی اس نے کیا جواب دیا میں کلمہ میں کلمہ پڑھتی تھی وہ ہومیا نے کہا میں کلمہ پڑھتی تھی کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ ابو جہل کہیں میرے بچے کو لے کر مجھے دھمکی تو نہیں دے گا کبھی اب یہ, یہ میرا آقا کبھی بچے کو لے کر مجھے دھمکی تو نہ دے گا اللہ کے پاس پہنچ جاتی تھی میرے دوستو میرے دوستو لکھا ہے کہ کچھ دن کے بعد جب حضرت امیہ کا انتقال ہوا ہمارے آقا کو جب خبر ملی ہمارے آقا نے فرمایا میں نے اپنے اپنے سے دیکھا ہے امیہ بچے کو گود میں لے کر جنت میں گھوم رہی امیہ اپنے بچے کو گود میں لے کر جنت میں گھوم رہی وہ ایمان اتنی محنت سے آیا میرے دوستو بہت مشکل سے ہمارے گھر تک یہ ایمان پہنچا اس لیے میرے پیاروں آج ہم سب لوگ پکا ارادہ کرے کرے با ارادہ کرے گی اللہ کا بھی حق ادا کرے بندوں کا بھی ہاں میرے دوستوں ہم کیوں کسی کو گالی دیں کیوں کسی پر تومت لگائے کیوں کسی پر الزام لگائے میرے دوستوں ہماری انگلی لوگوں کی طرف کیوں اٹھے اپنی طرف کیوں نہیں اٹھتی ہماری انگلی ہاں، آج جہاں بھی آپ چلے جاؤ ابھی الیکشن والا معاملہ آج ووٹ دیا ہوگا ارے ووٹ دیا ہوگا نا اب فکر اب اس کی فکر کون آئے گا ہاں، اس کی فکر میں ہماری مجلس جمے گی جمے گی نا ارے بھائی میں چائے لانا چاہیے ارے ٹھنڈا بھی لے کے آنا ارے گرم سب سے بھی لے میں منع نہیں کرتا میرے دوستوں آپ جمع ہوئے کوئی گنا نہیں ہے آپ نے مل کر چائے پی کوئی گنا نہیں ہے آپ نے مل کر گرم سموسے کھائے کوئی گنا نہیں ہے لیکن گنا اس زبان کا ہے جس پر تم لوگوں کو گلیاں دے رہے ہو میرے دوستوں کیسا کیسا کسی کسی کے بارے میں کچھ بھی بولتے جو ہمارا اپوزٹ ہو گیا ہمارے دشمن ہو گئے اور بیٹھے بیٹھے ہم ہمارے سے بڑا منافق کون ہوگا سامنے آئے گا تو السلام علیکم آپ کی طبیعت کیسے آپ کو بہت یاد کرتا ہے کتنی مطلب آپ کو کھاتے دیکھا ہاں؟ اور جہاں وہ گیا اس کے بعد وہ ایسا اس کی ماں ایسی اس کا باپ ایسا اس کا خاندان ارے میرے دوستوں وہ اتنا بگڑا ہوا تو تم کب سے سدھر گئے نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے ایسا یہ ایسا تو کیا اللہ نے میرے کو پوتر بنایا ہے میرے دوستوں آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا علامہ شبلی نام سنا سنا نام سنا کہ پہلی بار سن رہے علامہ شبلی وہ ان کی بیوی نے کہا ہوگا اناج لے کے آؤ ان کی بیوی نے کہا ہوگا اناج لے کے آؤ وہ جیسے گھن ہوتی ہے نا گھن اناج کی گھن ہوتی ہے چاول کی گیہوں کی تو گھن اپنے کندھے پہ اٹھا اللہ کے ولی ہاں, ہاں، ہم کو تو شرم بھی آگے جانے کو لیکن وہ بیچارے اللہ کے ولی لے کر آئے گھر میں لا کے نہیں گھن کو رکھا جیسے رکھا اور یوں دیکھا تو رونے لگے تو بیوی نے کہا اس میں رونا کس بات کا ارے بھائی آدمی گھر میں اناج لے کے آیا اس میں رونا کس بات کا تو اشارہ کر کے بتایا وہ جو اناج کی جو بھون رہی نا اس پر کالی چوٹی چل رہی تھی کیا چل رہی تھی تو اس کی طرف اشارہ کر کے رونے لگے تو بیوی نے کہا کالی چوٹی کو دیکھ کے روتے ارے آج اگر ہم لوگ کالی چوٹی گھر میں دیکھے روئے تو بیوی کیا بولے شاباشی دے نے کیا بولے وہ بیوی نے کہا اس میں کیا ہو گیا ارے اناج کی بھون دکان سے لے کر آئے اگر کالی چوٹی تو ہو تو اللہ میں اللہ کے ولی سے کہا یہ چوٹی اکیلی ہو ہی نہیں سکتی کوئی بھی چوٹی اکیلی نہیں ہوگی اس کے ساتھ اور بھی چوٹیاں ہوگی میں یہ بھول کو اٹھا کر آیا یہ چوٹی اپنی دوسری چوٹیوں سے الگ ہو گئی تکلیف ہوئی قیامت میں میرے نبی اس کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا تو بیوی نے کہا کہ کیا کرو واپس لے وہ اس کو چیوٹی کو پکڑو لے کے جاؤ جا کے چھوڑ جاؤ تو کاغذ میں وہ چوٹی کو پکڑوں گا تو ہم میری انگلی میں دب جائے گی مر جائے گی تو کریں گے اب میں کروں گا پھر سے وہ گھون کو اٹھایا اور لے کر دکان کی طرف وہ دکان کی طرف گئے وہاں وہ چوٹی کو ہٹایا دوسری طرف رکھا پھر وہ گھون کو لے کر آئے جب رات کو سوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میری امت کی ایک چوٹی کا خیال کیا اب فکر مت کرنا قیامت میں میں تیرا خیال کروں یہ سب لوگ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرا جانتے ابو ہریرا جانتے ہیں صحابی ہے نا کیا نام ابو بولو بولو سات نام ابو ابو ہریرا کا ترجمہ کیا چاہیے چھوٹی بلی کا باپ چھوٹی بلی کا ابو یعنی باپ ہریرا یعنی چھوٹی بلی تو کیا ابو ہریرا بلی کے ابا تھے میرے اور آپ کو کسی کو بولو اے تو بلی کا باپ ہے برداشت کرے گا ارے بولو برداشت کرے گا ارے کہے گا بھائی کسی انسان کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے جانور کے ساتھ میرے کو جوڑا میں جانور کو پیدا کرنے گیا ارے بات سمجھنا ہے لیکن وہ ہوئے گا لوگ بڑے فخر کے ساتھ اب وہ ہوئے گا حضرت وہ ہوئے گا ابو کے مانے باپ اور ہوئے گا کے چھوٹی بلی اب سوال ہوتا ہے کہ ان کا اصل نام تو عبد الرحمان تھا بھائی ان کا اصل نام تو عبد الرحمان تھا بعضوں نے کہا ان کا اصل نام عبد اللہ تھا بعضوں نے کہا ان کا اصل نام آپ شمس تھا لیکن آج کوئی بھی نام سے نہیں جانتا جو بھی جانتا ہے چھوٹی بلی کے ہریرا کہتے چھوٹی بلی ابو کے مانے ابا کیوں میرے دوستوں وہ زہر کا وقت تھا یاد رکھو مدینے پاک پاس میں سا وقت تھا جب اس زمانے میں جیسا احرام میں آپ نے دو چادر پہنی نا اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا بڑی چادر اوپر ہوتی تھی ایک بڑی چادر نیچے ہوتی تھی اب ابو اریلا زور کا وقت ہے زور کا وقت ہے مسجد نبوی اس زمانے میں مسجد نبوی بنی ہوئی تو نہیں تھی ایک کھلا میدان تھا وہ مسجد نبوی ہے اور ابو ہرا ایسے مسجد نبوی کے باہر یوں لیتے ہوئے اور آپ کی جو چادر ہے نا چادر اوپر والی چادر وہ ادھر کی طرف ایک حصہ ادھر کی طرف اور ایک حصہ ادھر اب آپ کا سیدھا کھلا ہوا اب سوئے ابو ہریلا فتح ہے سوئے وہاں زہر ابو اوریرا دیکھتے اٹھتے بھائی زور کا وقت ہو گیا سب لوگ آ رہے اذان ہوئی حضرت ابو اوریرا اٹھے اٹھے تو کیا دیکھا کہ ان کی جو دائیں طرف چادر ہے اس پر بلی سو رہی ارے بولو کون سو رہی ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ اس کے اوپر کیا ہے اب ابو ہریرا نے سوچا کہ یوں چادر کھینچوں گا تو اس کی نیند خراب ہوگی یا ہاتھ گول کروں گا تو بھی نیند خراب ہوگی اس کی نیند خراب ہوگی تو قیامت میں کیا جواب بیٹھے رہے حضرت ابو تب یوں ہی بیٹھے چادر کا ایک حصہ تو لپٹ لیا ایک حصہ پڑا ہے وہ چھوٹی سوئی ہے اور اللہ کی قدرت بھی ایسی وہ اٹھ نہیں رہی ہے ہم ہوتے تو کیا اس کی گد بنائے ہوتے کی کہ اس میں ہمت کیسا کہ یہ میرے میرے چادر کیادر جاتے حد تب ارےرا انتظار کر رہے یہاں آزاد ہو گئی ہے سنتیں ادا ہو رہی ہے ارے میری تو نماز چلی جائے گی اب وہ اریلا کے پاس اس زمانے میں اپنے پاس رکھتے تھے وہ لمبا سا ایسا کیچی یا چاقو تھا اس سے لے کر چادر کو کاٹ دیا کس کو کاٹا بلی کو نہیں اٹھایا اپنی چادر کو چادر کاٹ دو میں نماز میں چلے جاؤں بلی کو سونے دو اب وہ کٹی ہوئی چادر کوئی لائن سے تو کاٹا نہیں ہوگا کوئی ٹیلر تو کھیلنے کے برابر اندازے سے کاٹا ہوگا اب تیرا میرا کاٹا اور اس کے بعد اپنے بدن پر لپیٹا اور جوہر کی نماز کے لیے چلے گئے جوہر کی نماز جیسے سننے کا تیری چادر ایسی کیسے کہ ٹیڑھی میری چادر کیسے اگر ابو ابیرا نے پوری داستان سنانا شروع کی ہمارے نبی نے کہا سنا مت جبرئی مجھے سنا کر چلے گئے جبرئی مجھے سنا کر چلے گئے اور تو نے تو بلی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جیسا کوئی اپنے لگتے جگر بیٹے کے ساتھ معاملہ کرے جہاں آتا وہ ہوئے گا تو آتا پکارنا جس نام سے محمد نے مجھے پکارا ہے بلندے گا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اب یہ ادا اللہ کو بہت پسند آئی تیری ادا اللہ کو بہت پسند آئی تو ابو دیکھا اللہ کو پسند آئی تو اللہ دے گا نا کچھ نہ کچھ تو دے گا ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی بولا ابو اللہ کو تیری ادا اتنی پسند آئی کہ تک جتنے لوگ آئیں گے اس میں سب سے زیادہ میری حدیث کا علم اگر اللہ دے گا تو تیرے سینے میں دے گا آج میرے دوستوں کتابیں اٹھاؤ کسی بھی صحابی کے بارے میں پڑھو کہ تم کو کتنی حدیث یاد تو ایک ہزار تم کو کتنی یاد تو بارہ سو تم کو کتنی یاد تو پندرہ سو وہ ہوئے گا قیامت تک وہ اکیلے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کی زبان سے سنا یاد کیا پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیثوں کو یاد میرے دوستوں بات بہت لمبی ہو جائے گی اور مجلس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں اس لیے میرے دوستو گھر والوں سے شروع کریں باہر والوں تک پہنچے اور سوچیں کہ ہم نے کس کس کا حق دبایا ہے کس کس کا حق مارا ہے نا یہ ہم لوگ جو بیٹھے ہیں ہاں ہم نے سب سے بڑا بھکاری کون ارے بھائی کوئی اچھا خاصا آدمی ہو کو میں بولو اے بھکاری ذرا اے مولانا کیا بات کرتا ہے ابھی حج پڑھ کے آیا تو کیا بات کرتے ہیں میری گھر کے باہر گاڑی تو دیکھ کون سی کمپنی کی ہے میرے کو بکھاری بولتا ہزار مرتبہ سوچ کرنے میرے کو بکھاری بولا ہمارے نبی نے صحابہ کو پوچھا تھا بکھاری کون صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو ارے بھائی وہی بات ہے نا ارے بھائی جس کے پاس لئی سائن دہ دن ہم والا دینا اللہ کے رسول جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ بکھاری ہمارے نبی نے فرمایا نہ وہ بکھاری نہیں ہے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم بکھاری وہ ہے جب لیکن جب قیامت میں آئے تو پتا چلے اس نے بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کیا اس نے بڑا دوست کے ساتھ یہ معاملہ کیا اس نے کسی کو مارا ہے کسی کی قیمت کی ہے کسی کی کمی کی ہے کسی کا ہاتھ دبایا ہے ہمارے نبی فرماتے جس کا جس کا حق مارا ہوگا جس کو گالی دیا ہوگا جس کو ظلم کیا ہوگا اللہ سب کو سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ کہے گا اس کو گالی دیا تھا تیری نمازیں ہم اس کو دے دیتے گئے فلاں فلاں اس تیرے سارے روزے ہم اس کو دے دیتے ہیں اللہ اس کی ساری عبادتوں کو بانٹے گا اور اللہ فرشتوں کو کہے گا جہنم میں لے جاؤ ہمارے نبی فرما کے اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کون بکھاری ہوگا اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے خیر میرے دوستو آج آج میں اور آپ دو فیصلے پر آ جائیں کریں گے دو فیصلہ اس لیے دیکھو جب بھی ہم مجلس میں جمع ہو تو ایسا تو نہیں کہ خالی آئے اور خالی چلے جا رہے ہیں کچھ چیزیں لے کر جائے آج سے یہ طے کرو اللہ کا حق ادا کریں گے اس کا پہلا سبق اللہ کا حق ادا کریں گے کون کون تیار ہے اللہ کا حق اور اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے دیکھو ہاتھ نیچے رکھو اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے پانچ وقت کی نماز بولو پانچ وقت کی بہت افسوس ہے میرے پیار کو بہت افسوس ہے نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے نماز فجر کی نماز تو جیسے معلوم نہیں ہاں آج آج آگے نماز پیچھے دکان تو برکت بولو برکت کے لیے برکت بولو برکت کے لیے برکت قرآن کریم میں اللہ نے کیا کہا اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے کیا کہا اذان ہو اور دکان کا معاملہ بند ہو جائے حدیث پاک میں لکھا کہ تیری دکان نہیں ہے محمد کی دکان بن چکی ہے تو کیوں کیوں کیوں کیوں اپنی اپنے نبی کو دکان نہیں دیتے میرے پیاروں ارے کر سکتے کہ نہیں کر لکھے صاحب کرام کے بارے میں لکھا ہو جو لکڑا کاٹتے تھے کارپینٹر کیا کرتے ہیں لکڑا کاٹ لکڑا کس سے کاٹتے کلہاڑی سے کاٹتے تھے آج کل تو مشین ہے اس زمانے میں کلہاڑی ہوتی تھی اس سے صحابہ کرام لکڑے کاٹتے تھے ایک صحابے کے بارے میں لکھا یوں کلہاڑی یوں رکھی ابھی لکڑے کو مارنا ہے بس یوں کلہاڑی رکھی اور مسجد آسان ہوئی کو یوں پیچھے چھوڑ دیا آگے بھی نہیں لائے لکڑا تو تو کسی نے کہا ارے لکڑا تو کم از کم کاٹ دے دے کہا خدا نے پکارا دنیا کی طرف نظر بھی نہیں کرو گا بس اتنا وہ صحابی نے کیا آج بھی قرآن کریم میں ان کی تعریف ہے آج بھی قرآن کریم میں تعریف ہے کہ نماز کو آگے کرنے والے اور کاروبار کو پیچھے کرنے والے اللہ نے فرمایا اٹھارہ بارہ رجال اللہ تو تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے جن کو دنیا پیچھے جاتی ہے اور نماز ہمارا معاملہ بولو بولو بولو بلکہ بولے نماز ارے جاؤں گا دیکھیں دکان کون دیکھے گا ایک دم ابھی کبھی ابھی کمائی کا وقت ہے ابھی چھٹی ہے ابھی شادی کا معاملہ ہے ابھی دھندے کا ٹائم ہے میرے دوستو اس کا مطلب ہے کہ روزی تو تیری محنت سے کماتا ہے ارے روزی تو تیری محنت سے کماتا حدیث میں لکھا کوئی اپنی محنت سے نہیں کماتا جس کو ملتا ہے اللہ کے فضل سے ملتا ہے تو جس کے فضل سے ملتا ہے اسی کو پیچھے آج سب سے پہلے طے کرو اللہ کا حق ادا کریں گے اور اس کے لیے کون کون بالکل اللہ کو حاضر تازے رکھ کر ارادہ بالکل پکا پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے ان شاء اللہ ان شاء اللہ پڑھیں گے کتنے وقت کی نماز پڑھو اور دوسری بات دوسری بات دیکھو نماز پڑھو اور پھر واپس اس کو برباد کر دو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا بولو اس سے بڑا بیوقوف بولو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا ہم لوگ وہ بیوقوفی سے بچے اس لیے کہ حدیث سے پاک نے لکھا ہے جب تم کسی کی گیبت کرو گے گیبت سمجھتے ہو بیک پیٹ پیچھے کسی کی بولو بولو پیٹ پیچھے کسی کی بہت خطرناک گنا ہے بہت خطرناک گنا ہاں ہماری ماں بہنوں میں بھی بہت چلتا ہے یہ موبائل ہے موبائل میں اس کو موبائل نہیں کہتا ہوں یہ سویٹ پوائزن ہے جو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ہماری نمازوں کو برباد کر دیتا ہے یہ موبائل ہے نا بہت اچھی چیز ہے ہاں گھنٹی بجے ہلو وہاں سے وہ بہن نے اٹھایا فون ہلو ہاں پہنا اتنا اچھا ہوگا بہن طبیعت کیسی ہے ہاں، ٹھیک ہے تمہارے گھر میں سب ٹھیک ہے ہاں سب ٹھیک ہے اس کے بعد میں کھانا کیا پکایا تو وہ بتائیے کھانا یہ پکایا اچھا وہ اپنے اور زینب کا کیا حال ہے ارے کہا جینبڑی کے بارے میں تو پوچھی مت اب بتاؤ صبح نو بجے اگر یہ موبائل پہ بات کی حدیث سے پاک میں آتا ہے تم جب جھیبت کرو گے اس سے اوپر والی نماز اللہ برباد کر گا فجر کے بعد گیبت کی فجر کی نماز پڑھے زہر بعد گیبت کی تو زہر کی نماز تو کیا فائدہ آیا مسجد میں اور گیبت کر کے برباد کر دیا بات سمجھ میں آئی نا نہیں آئی آپ کو ایک بات بتاؤں نا عقل حیران ہو جائے گی حضرت عائشہ کون تھی ہمارے نبی کی بولو کون تھی بولو نا ساتھ میں بولو کون تھی بیوی تھی ہمارے نبی کی کل ملا کر کتنی بیویاں رہی گیارہ کتنی رہی گیارہ اس میں ہمارے نبی کبھی کبھی روتے تھے اور کہتے تھے اللہ سب بیویوں کے ساتھ انصاف الحمد لیکن عائشہ سے کچھ زیادہ ہی محبت ہو جاتی اس کے لیے اللہ تو مجھے معاف کر اس کا مطلب ہمارے نبی سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں ایک دن کیا ہوا حضرت ام سلمہ کون حضرت ام سلمہ یہ یہ ہمارے نبی کی دوسری بیوی کون ام اچھا ام سلمہ جو تھی نا ام سلمہ ان کے بارے میں لکھا وہ لمبی نہیں تھی تھوڑا قد چھوٹا تھا بھائی تھوڑا قد اور حضرت عائشہ کا قد لمبا اب ام سلمہ نے ایک مرتبہ حلوہ بنا کے بھیجا کس کے گھر پہ بھیجا حضرت عائشہ کے گھر پہ اور یہ کہہ کر بھیجا کہ نبی آئے تو کھلا دینا بھائی ہمارے نبی آئے تو اب ظاہر بات ہے کہ ایک بیوی دوسری بیوی کے گھر پر بھیجے تو ٹینشن تو آتا ہے خیر حضرت عائشہ نے وہ حلوہ رکھا کون آئے ہمارے آقا محمد سننا سننا ہمارے آقا محمد الرسم آئے ہمارے نبی نے پوچھا گھر میں کھانے کو کچھ ہے عائشہ نے کہا ہے وہ حلوہ ہے لے کر اب حضرت عائشہ حلوہ لے کر آئی تو ہمارے نبی نے پوچھا اچھا عائشہ یہ اتنا اچھا حلوا کہاں سے آیا عائشہ نے کہا اس نے بھیجا جو اتنی ہے نا اس نے بھیجا نام نہیں لیا کیا کہا اسے اشارہ کیا یعنی مطلب ہے کہ جو جس کا قد کم ہے نا بس میرے دوستوں ہمارے نبی نے حلوے کو ایک طرف رکھا اور کہا عائشہ تو نے جو یہ اشارہ کیا یہ اشارہ سمندر میں ڈالا جائے تو اس کا پانی تالا ہو ایسا تو نے صرف جو اشارہ کیا نا کسی کے ٹھنڈا ہونا یا کسی کا پتا قد ہونا اس کی طرف اشارہ کیا کہا مزید دماغ کے باہر یا مزت ہو یعنی اگر تیرا یہ اشارہ سمندر میں ڈالا جاتا تو پورا سمندر کا پانی کالا ہو جاتا اور اگر تو معافی نہ مانگتی اللہ تیرے سارے حامل کو ختم کر دے گا تو میرے دوستوں اس سے سوچو ہمارے نبی کس سے یہ بات کر رہے ہیں ان لوگوں سے بات کر رہے جن کی پاکی کی قسمیں اللہ آسمانوں پر کرتا ہے ارے بھائی پاکی کی قسمیں جن کی اللہ تیرا کم تیرا اللہ کہتا ہے اس سے بڑھ کے پاک گھر کون سا ہوگا یہ جنتی گھر کون سا ہوگا وہاں اشارہ تو میرے پیارے دوستوں ہم لوگ بھی جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اشارے کرتے ہیں جیبت کرتے ہیں ہاں سب سے تو آج یہ طے کرو آج سے جیبت نہیں کریں ان دو باتیں ہو جائیں اللہ کا حق بھی ادا ہو جائے بندوں کا بھی حق ادا ہو جائے یوں سمجھو کہ جس نے اللہ کا حق ادا کر لیا بندوں کا حق ادا کر لیا وہ اسلام میں پورا پورا آ گیا تو اللہ کا حق تو یہ ہوگا پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ اور بندوں کا یہ حق ہوگا آج سے پورا مجمع طے کرے ہم جی بتائیں دیکھو میں ساتھ میں بیٹھنے کو منع نہیں کرتا ساتھ میں بیٹھنے کو منع ہاں، آپس میں آپ دعوت کریں اس کے لیے بھی منع منع اس پر ہے کہ باتیں کرو اپنی اپنی باتیں کرو نا اچھی باتیں کرو قرآن کی باتیں کرو حدیث کی باتیں کرو ہنسنے ہنسانے کی باتیں کرو مگر کسی کی برائی ورنہ اللہ نماز کو برباد کر دے گا ایک حدیث سے پاک میں لکھا الغیبت و اشد من زینا اگر کوئی زینا کرے کسی کے ساتھ کالا منہ کرے ہمارے نبی فرما وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار وہ ہے میری امت میں جو پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرے تو میں سب ارادہ کرتے ہو ان شاء اللہ ہاں، عجیب معاملہ ابھی ایک معاملہ چلا ہے نور بھائی چلا ہے ووٹنگ ہو گئی کون آئے گا بولو نا نہیں معلوم نا میرے کو معلوم اب آپ سوچتے ہیں مولانا کو کچھ اندر کی خبر کیسے ملی ہاں اندر کی خبر بتا رہا ہوں مجھے معلوم ہے کون آئے گا ارے بھائی ہم کسی کو کائے کو پوچھے ہم کائے کو پیپر دیکھے کائے کو وہ ٹی وی میں دیکھے ہاں ڈائریکٹ نبی کو پوچھو ارے ڈائریکٹ نبی کو پوچھو تو کون آئے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہمارے نبی نے کتنا اچھا جواب دیا دو دو میں ہمارے نبی نے کہا لوگ حکم امال بس کیا برمانو حکم امال حکم تمہارے عمل جیسے ہوں گے ویسا ہی تم پر حکومت کرنے والا آئے گا تمہارے امال اچھے ہوں گے تو اچھا حکمران آئے گا تمہارے امال برے ہوں گے تو ظالم آئے گا اب اب ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کون آئے گا یہ سوچنے کی ضرورت ہے میرے عمل کیسے ریزلٹ آؤٹ ہو گیا چودہ سو سال پہلے ریزلٹ آؤٹ ہو گیا اب فکر کرنے کی ضرورت ہے کانگریس ہے کہ بھاجپ ہے کہ فلا ہے کہ چنی ہے کہ چنا ہے ارے ڈائریکٹ نبی نے ریزلٹ آؤٹ کر دیا تیرے عمل اچھے بنا لے تو تیرے ساتھ اچھے والے معاملے ہوں گے تیرے عمل برے ہوں گے تو برے لوگ تیرے اوپر آئیں گے آمال لوگوں امالکم اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہم ذکر بھی کریں درود پاک بھی پڑھیں اور دعا بھی کریں اور سب کے لیے ہم دعا کریں دیکھو بہت سارے لوگ بیمار ہیں دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے اور <coughs> بہت سارے مرحومین مرحومات دعا کرو اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے لائٹ بند کر دیتے سب بالکل اپنی گردن جھکا دیں پیار محبت کے ساتھ بالکل میرے دوستو یہ جمعہ کی رات ہے اور یہ محرم کی وہ رات ہے جو معلوم نہیں آئندہ ہمیں ملے نہ ملے اس لیے اس لیے کہ میرے دوستو کب آخری گھڑی آئے کب آدمی مر جائے اچھا خاصا جوان آدمی اٹیک آتا ہے چلا جاتا ہے اچانک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے رپورٹ میں کینسر آ جاتا ہے اس لیے میرے دوستو اللہ پر بھروسہ کر کے ہم سب اللہ کا ذکر کریں گردن چکا دے پیار محبت سے بالکل گردن چکا دے اللہ کی معرفت میں ڈوب کر سب کچھ کرنے ڈرنے والا اللہ ہی شروع کرے اللہ معا پر نام عام عما کہ ہم بہت محبت سے پڑھیں گے نا اللہ ہمارے درود کو مدینہ پہنچا دے گا اور بہت محبت کے ساتھ پڑھیں گے نا ہمارے ایک دروز پر ہمارے نبی خود ہم کو ہم کو دس مرتبہ سلام کریں گے اور اللہ ہم کو دس مرتبہ سلام کرے گا اس لیے میرے دوستوں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ہمارے نبی نے ہمارے واسطے بہت محبت کی ہے بہت تکلیف اٹھائی ہے بس یہ سوچ سوچ کے پاک پڑھو کہ میرے نبی کو تعریف میں جب مارا گیا تو میرے نبی کا پاؤں کتنا لہو لوہان ہو گیا ہوگا میرے نبی کا پاؤں کتنا لہو لوہان ہو اور جب اللہ نے آسمان سے کہا میرے نبی میرے نبی بد دعا کر دو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ ان کو نہیں تو ان کے بچوں کو ہدایت حاصل کر دے گا وہ سوچ کر درود پاک پڑھو اوہر کے میدان میں ہمارے نبی کے دانت مبارک شہید کیے گئے میرے دوستوں ہمارے نبی نے پیٹ میں پتھر بنتے ہیں ہمارے نبی نے بہت بہت اللہ کی قسم بہت تکلیف اٹھائی ہے ایک بات بتاؤ کہ ہم درود پاک پڑھے ہمارے نبی کی وہ تکلیف سے کیا بڑی تکلیف ہوگی کہ جب ہمارے نبی کا مبارک ہو گئے گیا مثال مبارک ہو گیا آٹھ دن گزر گئے ارے ہمارے نبی کا مثال مبارک ہو گیا آٹھ دن گزر گئے تین صحابہ کرام آئے اور ہماری ماں حضرت عائشہ سے پوچھا ہمارے نبی کی بہت یاد آتی ہے ہمارے نبی کی بہت یاد آتی ہے اور آپ اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کو نبی کی کتنی یاد آتی ہے جب ہم لوگ ہج کر کے آ ہم لوگ ہج کر کے آ آج بھی ہم کو مدینہ یاد آتی ہے آج بھی ہم کو مدینے کی وہ ہوا یاد آتی ہے مدینے کے وہ راستے یاد آتے ہیں جس کو ہمارے نبی کا وشال مبارک کے بعد ابھی آٹھ دن ہوئے ہیں تین سال کا اکرام آئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا ہماری ماں ہمارے نبی کی کچھ اچھی حالت تو بتا دو ہمارے نبی کے بارے میں کچھ باتیں تو بتا دو حضرت عائشہ نے روتے روتے کہا کیوں آئے ہیں حضرت عائشہ نے روتے روتے کہا کیوں آئے آج دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا آج سے میں نے صحیح پانی نہیں سیکھا پھر الحال تک مجھے نبی کی یاد دلا دی حضرت عائشہ نے فرمایا اگر تم نبی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو سنو میرے نبی کا حال یہ تھا کے حل شاہرن باد شہری شاہرن باد شہری کہا میرے نبی کا حال یہ تھا دو دو مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جگہ کر دو دو مہینے گزر جاتے تھے میرے نبی کو روٹی سب ٹکڑا نصیب نہیں ہوتا تھا تو وہ تین صحابہ کرام جو آئے نا کہنے لگے عائشہ ہم کو اس وقت بتایا ہوتا ہم کو اس وقت بتایا ہوتا ہم بڑے بڑے دفتر خان بھی کھاتے تھے ہم کو بتایا کیوں نہیں حضرت عائشہ نے کہا ارے جی تو چاہتا تھا پورے مدینے کو بتا دو یہ میرے نبی ہیں میرے نبی نے دو مہینے سے نہیں کھایا ارے جی تو چاہتا تھا کہ پورے مدینے کو بتا دو لیکن میرے نبی نے کہا تھا عائشہ یہ بات کسی کو اللہ میرے گنےگاروں کو معاف کرتا رہے گا تو میرے پیاروں یہ جو ہوا ہے ہماری وجہ سے ہوا ہے آج اسی کو سامنے رکھ کر ہم درود پاک پڑھے میرے دوستوں کبھی آنکھ میں آنسو لا کے تو درود پڑھے کبھی رات میں اٹھو نا تو نبی کی یاد میں اٹھو نا کبھی رات میں نبی کی محبت میں رو دو تو میرے پیارو اللہ یہ رونا یہ مدینے کا درد سچ میرے پیارو کون ہوگا جو مدینہ چادر نہیں چاہتا کون ہوتا ہے صرف عمرے کا نام آتا ہے آدمی کا دل مچل جاتا ہے اللہ مدینے کی محبت ہم سب کو آتا فرمائے میری زبان پر محبت آپ کی زبان پر صلی اللہ ہو وسلم محمد الأول محمد العاقل محمد الظاهر محمد الباطل محمد المرتبى محمد المرتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزعي محمد القرشي محمد المدني محمد العدمي محمد كريم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد کو محبت عطا فرمائیں میرے دوستو آج پھر درود پاک ہمارے امام صاحب کو پہنچایا گیا ہے انشاءاللہ امام صاحب مسجد کے باہر یا کسی اور کوئی ذمہ دار بنائیں گے آپ ضرور درود پاک لے کر جائیں یہ وہ درود پاک ہے جس کے پڑھنے سے اللہ بے حساب حلال روزی برکت والی روزی اللہ عطا کرتا ہے آپ سب لوگ روزی کے بارے میں پریشان ہیں یہ درود پاک جو تقسیم ہوگا ضرور لے کر جائیں ماں بہنوں تک پہنچائے اللہ برکت والی روزی ہم سب کو نظیف فرمائے کل اور تک جمعہ میں میں سورت میں ہی ہوں ان ہمارے سورت کا جو یتیم خانہ ہے ہے وہاں پر ہم ایک بجے جمع ہوں گے اور یہی بات اللہ کا حق کیا ہے اور بندوں کا حق کیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے تو آپ لوگ وہاں پر پہنچے آپ کا احسان ہوگا ایک بجے یتیم خانے پر پہنچے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جمعہ کی رات بھی قبول فرمائے اور اللہ ہماری جمعہ کی نماز بھی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 یا مجھے بدوا اور یا یا المکروب یا عیب یا آئیو یا گنجنا بلکہ یا نور السماوات ونگ یا زین السماوات ونگ تمہار انی کنت من الظالمین اللہ ہم کو معاف کر ہم کو معاف کر ہم کو معاف کر اللہ ہمیں معلوم ہے اللہ ہمیں کیا مجھے معلوم ہے اللہ یہ ہاتھ بہت کھلے کا ہے اللہ مجھے معلوم ہے ہاتھ بہت کھلے کر تیرے سامنے اٹھانے کے لائق نہیں ہے بولنا یہ زبان تیرے سامنے کچھ بولنے کے لائق نہیں ہے لیکن اللہ تجھے بہانہ ملتا ہے تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ یہ مجمے میں وہ لوگ ہیں جو ہر بیت اللہ سے آئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے کافی کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے پیارے نبی کے روز مبارکہ کو دیکھا ہے اللہ وہ لوگ آئے جن کے پاؤں نے تباہ کی ہے جنہوں نے پاس رات گزاری ہے جو کے میدان میں طرح طرح کے نبی نے فرمایا جب کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اس کے بعد چالیس دن تک جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا ہاتھوں کو واپس نہیں کرتا ہے اللہ کے مجھ میں ایسے جج موجود ہے کہ حج کر کے آنے والے موجود ہیں اللہ کیا ہاں بہت پیارے ہاتھ کے بہت پیارے اللہ یہ حاجیوں کے صدقے میں ہمارے گناہ ہوگا اللہ یہ حاجی لوگ تو اتنے پیارے ہیں اتنے پیارے اتنے نبی ہے بتا جب یہ تیری مرتبہ لگتا ہے لگتے کہتے آسمان پر تو کہتا ہے اللہ تو آسمان پر کہتا میرے بندے آ گیا آ گیا تو نے تیرا کام کر لیا اب میری راحت والی شان بھی دیکھ لینا اب یہ بخشے بخشایا آتے ہیں ان کے صدقے میں ہم کو بھی معاف کرنا یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنا اللہ تو بہت اچھا ہے اللہ تو بہت پیارا ہے اللہ ہم نے بہت گنا کی اللہ بہت بنا کیے گاروں کو اچھی جگہ نہیں بلایا کر لیکن تو نے مکہ بھی بلایا تھی نے بھی بلایا تو نے تباہ بھی کروایا اللہ تم نے صحیح بھی کروائی اللہ کون سی ادا جو تجھے پسند آئی تم نے اپنے دیا میں ہمیں بلا لیا اللہ آج آج جمعہ کی رات میں ایک بھی مانگتے گا ہمیں حق نہیں مانگنے حق نہیں ہے بولا ہمارے نے گنا ایسے کہ حق تو نہیں ہے مگر تیرے سامنے اللہ کی بڑی رحمت والا ہے اللہ ہمیں ایک بھی مانگتے اللہ جب آخری گڑیا ہے ہماری آخری گڑیا ہے اللہ ہمیں مدینہ پہنچا ہمیں مدینہ پہنچا اللہ موت کی تمنا کرنا چاہیے نہیں سر لیکن اللہ جب بھی آخری نہیں آئے تیرے لیے کیا مشکل ہے اللہ ہمیں مدینہ پہنچا دے گا نبی کے تیرے نبی کے رو مبارک کے سامنے کھڑا کر دے گا ہم سدا تو سدا پڑھتے جائے وہ سنتے جائے ہم کلمہ پڑھتے جائے وہ دیکھتے جائے اللہ میں رو نکلے ان کے سامنے ہماری جان نکلے اور قیامت میں تم پوچھے ہم اللہ وہ گواہ ہے جس سے بڑھ کے کوئی گواہ نہیں اللہ پیارے نبی کی محبت بتا ان کا دیوانہ دے اللہ پیارے نبی کا دیوانہ دے اللہ ہمارے نبی کا گھر کیسا گزرتا ہو اللہ دو دو مہینے کا چولہا نہیں چلتا دو دو مہینے تک ہمارے نبی پاپا کرتے اللہ وہ صحابی حضرت ابو طلحہ کتنے جوش میں آئے تھے ابرت ابو جوش میں آئے تھے تین دن سے کھانا نہیں ملا پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھا ہے آج تو نبی کے سامنے جا کے شکایت کروں گا اور جا کر کہوں گا کہ پیٹ پہ پتھر بنتا ہے وہ حضرت ابو تلا آئے سلام کیا اللہ کے رسول پیٹ پہ ایک پتھر بنتا ہے ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا ہمارے نبی نے کا جواب دے کے پھر کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے تیسری مرتبہ کہا اللہ کے رسول پیٹ پہ ایک پتھر بندہ ہے تین دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ کر چادر اٹھائے پیٹ پہ دو دو پتھر بندے تھے تیری تیسری صبح ہے میری ابو تنا گئے کونے میں بیٹھ گئے اللہ معاف اب کبھی شکایت کرنے نہیں جاؤں گا اللہ معاف کر دے میں کبھی شکایت کرنے نہیں جاؤں گا دیکھا سلفی کسی کا ہاتھ ہے دیکھا کون ہے نبی فرماتے ابو صلاح مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ابو صلاح ابو صلاح تجھے جنت نصیب کرے گا اے اللہ پیارے نبی کی وہ محبتیں وہ ادائے اللہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے اللہ محبت عطا فرما دے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں نمازی بنا دے اللہ ہمیں نمازی بنا دے اللہ بہت لوگ نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے بہت سے ہمارے جوان نہیں پڑتے کتنے سالوں سے بیان میں نماز نماز نماز اللہ پھر بھی نہیں پڑھتے اللہ کبھی کبھی لگتا ان کا قصور نہیں ہے بولنے والے کا ہی قصور ہے بولنے والے کا ہی من کمزور ہے اللہ ہماری ایمان کو مضبوط کر دے اللہ ہماری بات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے اللہ پوری امت کو نمازی بنا دے اللہ اللہ ہم سب کو مرتا ہے نا اللہ مرنے والوں کی خبریں آتی ہیں موبائل پہ کیسے سے جاتے ہیں کال سنتے ہیں لیکن اللہ کے یہ دل یہ سوچے مجھے بھی جانا ہے اللہ آج اب بھی مانگتے ہیں ہمیں بہت کے وقت اللہ نصیب کرتے ہیں ہمیں بہت کلمہ نصیب کر دے گا اللہ بہت سے کے بارے میں سنا کسی کی آخری گڑیا آئی ہے زبان پر دکان دکان مکان مکان کاروبار پیسہ تجارت اللہ ہماری آخری گڑیا ہے ہمیں کل مدد کر دے گا اللہ چلنے والی مولا تھا اللہ بہت دل دن کا مولا اللہ وہ حضرت ابو بکر تھے اللہ بکر تھے جو ایمان کی چوکی پر پہنچے ہوئے تھے لیکن ایک قبر کو دیکھ کر کہتے کاش میری ماں نے مجھے جگانا ہوتا کاش میری ماں نے مجھے جگانا ہوتا اللہ اسی قبر کی گہرائی میں ہمیں بھی جانا ہے اے اللہ اندر سوال اور جواب ہونے والے ہیں اے اللہ نمازوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے ہماری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا ہماری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا ہمارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا اے اللہ قبر کا بہت خطرناک ہے ہم سب کو بچا لے اللہ عذاب کا بچا لے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر نے تندرستی عطا فرما دے عطا فرما دے کے اما ہم دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ اس قبر کو نور سے بڑھ دے رحمتوں سے بڑھ دے اللہ سب کی قبر کو جنت کا باغ بڑھا دے اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے اے اللہ ہم نے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنا دے جو قرضے میں ہیں اللہ بہن سے ان کے قرضے ادا کروا دے جو بھی اولاد ہیں ان کا اولاد ادا کر دے اللہ ہمارے بچوں کو بنا دے آپ کی جگہ میں بنا دے آپ ان وہاں بتا دے خدش پریشان بتا دے بچوں کو آپ کو بتا دے کہ اللہ سے ہمارے بھائی کاروبار سے پریشان ہے دکانیں چل رہی تھی بند ہو گئی کاروبار پہلے اچھا چلتا تھا اب مان پڑ گیا اللہ سوچ گئے اب کیا کریں گے آگے گھر کیسا چلے گا اے اللہ دل ٹوٹے ہوئے ہیں اے اللہ اے اللہ روزی دینے والا تو ہی اللہ بے حساب حلال روزی کے دے برکتوں فیصلے فرما دے رحمتوں کے فیصلے فرما دے اپنے غصے سے حفاظت فرما لے اپنے قہر سے ہمیں بچا لے اپنے عذاب سے ہمیں بچا لے اللہ تیرے جو خیر مانگا وہ سب ہمیں فرما لے جتنے شروع سے پناہ مانگی اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے ان سلون وسلیگا اللہ جنا عما يصفون سلام عالم کو صحیح اور حمد اللہ رفصل